حالانکہ ان سے پہلے جس کسی بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی اب کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے